والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة على تنہو در جاتی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محمد عبد الله خدا رام خدا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان لائی کے تو خلاف اسلام ماں محبت عال محمد بزرگان ملت دوستوں رسی کو رمضان مقدس کے اندر مومن کا وظیفہ تلاوت قرآن ہے استغفار ہے رب العزت سے مانگنا ہے تو آپ حضرات پہلے یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ رمضان مبارک میں رات کو تراوی کی نماز ادا کرنی ہے جن کو روزے رکھنے ہیں روزے کے اندر جس طرح کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے زمان زبان پر بھی کنٹرول ہو آنکھوں پر بھی کنٹرول ہو اپنے آپ کو معاشی سے روکے زیادہ وقت مومن کا ذکر اور فکر میں رہے باقی احادی سے صحیحہ میں یہ بات آتی ہے کہ رب العزت روزے دار کی ہر دن میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں تو آپ حضرات یہ ضروری مسئلہ دوستوں کو بھی جا کر بتائیں کہ دن رات میں روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے رب العزت روزے دار کو خالی نہیں لوٹاتے یہ ہو سکتا ہے کہ روزے دار چھوٹی چیز مانگ رہا ہو رب العزت اس کا بڑا کام فرما دے مصیبت اس سے دور ہو جائے بہرحال مومن کی دعا خالی نہیں رہتی اور ساتھ ساتھ افطار کا چین یہ دعا کی قبولیت کا چین ہے اکثر لوگ اس وقت دعا کا اہتمام نہیں کرتے اکثر حضرات کو کیونکہ افطار کے ٹائم کا علم ہے ان کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے چار پانچ منٹ دعا شروع کر دیں اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے رمضان المبارک میں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی ایک وقت سارے سال میں ہوتا ہے کہ حدیث بات میں آتا ہے مومن جو درخواست کرے گا اللہ پاک اس کی ہر جے دعا منظور فرمائیں گے اور نئے القدر والی رات وہ مقدس رات ہے اس کی عبادت تیس ہزار رات کی عبادت کے برابر ہے جس طرح انسان تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر منزل مقصود تک جلدی پہنچ جاتا ہے اس رات میں مومن مسلمان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتی ہیں اور عبادات کا بڑا درجہ اور مقام ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی تھی کہ لہلت القدر کو حضرت عبداللہ اپنے مسعود فرماتے ہیں یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص ہیں کہ سارے سال میں تلاش کرو زیادہ تر رمضان مبارک میں تلاش کرو رمضان مبارک میں زیادہ تر آخری عشرے میں لہرت القدر ہوتی ہے اور آخری عشرے میں سے تاک راتوں میں ہوتی ہے تاک راتوں میں سے زیادہ تر ستائیسویں کی رات کو ہوتی ہے تو حدیث تاک میں آتا ہے جو آدمی سارا سال قیام کرے گا رات کو تحجد کی نماز اور منافر کرتا ہے وہ لہلت القدر کو ضرور پا لے گا لہلت القدر کی نشانی جو حدیث پاک میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رات میں لہلت القدر ہوتی ہے اس رات کے سورج میں پوری شعائیں نہیں ہوتی لیکن پھر اس وقت تو وہ رات گزر جاتی ہے تو بہرحال آپ حضرات زیادہ محنت دین کے لیے کریں کیونکہ اصل چیز دین ہے تمام مشکلات کا حل تکالیف و مسائب کا حل پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ انسان کا رب العزت سے جوڑ ہو جائے حدیث قدسی میں آتا ہے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک کا آڈر آیا من کان ہم آخرا جس آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی آخرت کے لیے محنت کرے گا یہ مختلف احادیث میں اس قسم کا مضمون آیا ہے احادیث صحیحہ میں مختلف الفاظ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جس آدمی کی توجہ آخرت کی طرف ہوگی اللہ ہو ہمومت دنیا پاک اس کی تمام مرادیں پوری کر دیں گے جو آدمی یہ کہے گا کہ میرے پاس نماز کا وقت نہیں روزے کا وقت نہیں میں حج پر نہیں جا سکتا مجھے فرصت فراغت نہیں تو اللہ کا اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی وہ ہاتھی میں گھرا رہتا ہے ہر وقت پریشانی اور مشکلات میں گھرا رہتا ہے تو مومن مسلمان کو اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ رب العزت کے ساتھ مومن مسلمان کا جوڑ ہو یہ اس وقت ہمارے ملک کی حالات نہایت ہی پریشان کن ہیں ملک کے لیے اندرونی مشکلات ہیں بیرونی مشکلات ہیں تو ان تمام مشکلات کا حل یہ ہے کہ ملک میں ساری طور پر اسلامی نظام کا اعلان کر دیا جائے کہ نظام مصطفیٰ جب آ جائے گا تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اللہ پاک ملک کی پورے طور پر حفاظت کریں گے جو بادشاہ ساتھیوں کی فوج کو چڑیوں سے مرگا سکتا ہے وہ کھانا ہے کہ ہماری ہر قسم کی نصرت اور حفاظت فرمائے کیونکہ اس کی ذات آلات اللہ شہن کبیر ہے یہ ملک اس کا ہے ملک اس کا ہے سارے کارخانہ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے جس طرح کہ الیکشن سے پہلے اعلان ہوتے تھے اسلامی نظام کے برسر اقتدار طبقہ کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اللہ کے دین کے لیے کوشش فرمائیں محنت کریں صدر صاحب حسب وعدہ اور وزیر اعظم صاحب تمام وزرا اللہ کے دین والے نظام کو ساری طور پر ملک میں نافذ کر دے نظام مصطفیٰ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ملک کی نصرت فرمائیں گے سارے کام ہمارے ہو جائیں گے یہ کتاب اور سنت کا خلاصہ مضامین کا یہی ہے کہ رمضان مبارک میں روز لوگ اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں بھائی کے لیے بھی دعا مانگیں ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے بھی دعا مانگیں تمام باشندگان پاکستان اللہ کے دین کا پرچم بلند کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان فرمائے باشندگان پاکستان کی پریشانیاں دور اور ساتھ ساتھ برسر اقتدار کرتا اس سلسلے میں زیادہ محنت کرے جن کے ہاتھ میں ملک کی بات دور ہے رمضان مبارک کی راتوں میں وہ استغفار بھی کریں نوافل و تحجد بھی ادا کریں تراوی کی نماز بھی پڑھیں جن کو روزہ بھی رکھیں یہ احادیث میں آتا ہے کہ جان سے ملک میں فساد ہیں جنا سے ملک میں فساد ہوتا ہے سود سے ملک میں فساد ہوتا ہے بے درختی آتی ہے جس وقت لوگ توبہ استغفار کر لیں گے رمضان مبارک میں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور عقل حلال سب کے مکال بھی یہ شرط ہے دعا کی استجابت کے لیے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی دعا کے منظور ہونے کے لیے دعا کے مقبول ہونے کے لیے اصل حلال اور شد کے مکال شرط ہے کہ لوگ حلال کھائیں حرام خان کی اللہ پاک دعا منظور نہیں کر اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رب العزت نے یہ آگ کر لیا ہے کہ ایو ماں رامین نابا کا سوتے کانا کنار بھی جو گوشت کی بوٹی حرام سے پیدا ہوگی حرام گوشت کبھی بہشت میں داخل نہیں ہوگا حرام گوشت کا داخلہ جہنم میں ہوگا سود خور جہنم میں جائیں گے رشوت دینے لینے والے جہنم میں جائیں گے پاک پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر خدا کی لانت رشوت لینے والے پر خدا کی لانت چونکہ اس گنا کا پہلے ارتقاب رشوت دینے والا کر رہا ہے لہذا پہلے خدا کی لالت رشوت دینے والے پر ہوتی ہے یہ سود کا کاروبار سارا حرام ہے لوگ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یہ سیاحا ستا کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ایما لمین نبت من سوہتے کانا تن اولا بھی جو گوشت حرام سے تیار ہوگا حرام گوشت جہنم میں جائے گا حرام گوشت کا داخلہ بہشت میں نہیں ہو سکے گا یہ مقدس مہینہ ہے لوگ توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرما دیں باقی حقوق العباد کے متعلق توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حق والے کو حق دیا جائے جب تک کہ حق والے تک حق نہیں پہنچے گا اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے یہ دوسری بات ہے کہ کسی آدمی سے نادانشتہ لفظ چھوڑ گئی حرام مال کھایا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے العموم تو وہ آدمی ایسی غلطیوں سے اجتناب کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی حق رسی اگر فرما دیں تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے ورنہ ذات کا اور قانون یہ ہے کہ اللہ کے حق وہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں روزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں حج سے بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق اتنے تک معاف نہیں ہوتے اس کی تازہ منظور نہیں ہوتی جب تک کہ حق والے کو حق نہ دیا جائے تو اس مقدس مہینے میں سارے لوگ توبہ استغفار کریں حق والے کو حق دیں تاکہ اللہ کی عدالت میں وہ لوگ سرخرو ہوں اس مقدس مہینے کی برکات سے وہ لوگ محروم نہ رہ جائیں احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت رمضان مبارک کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو اللہ پاک روزے داروں کو بخش دیتے ہیں کیونکہ جس وقت مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے تو اللہ پاک انعام عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی مقصد کریں گے یہ تمام مسائل ان کی طرف آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے باقی یہ دین کے کسی مسئلے کو آپ تخفیف سے بھی نہ دیکھیں نوافل پڑھیں تحجد کا اہتمام کریں تراوی ضابطہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور بیس رکعت پڑھیں جس طرح کے صحابت الرسول کا اس مسئلے پر اجماع ہے تمام شاگردان رسول تربیت یافتگان رسول وہ مثالی مومن جو آغوش نبوت میں رہے پانچ پیغمبر کے دامن نے جنہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی حضور نے جن کا تذکیہ فرمایا وہ سارے مومن اس بات پر متفق ہیں کہ بیس رکعت تراوی ادا کی جائے تو آپ اس میں سستی بالکل نہ کریں اور سہور کا بھی باقاعدہ اہتمام کریں کہ حضور فرمایا کرتے تھے تشاہر لوگوں سے ہی کیا کرو فن سہور شہور کا شہور کے اندر برکت ہوتی ہے یہ صادق مصدوق نبی کے فیصلے ہیں اپنے دل دماغ سے لوگ سوچتے ہیں پاک پیغمبر کی دانائی کا سارا کارخانہ کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضور نور اس بادشاہ سے پڑھ کے آئے ہیں جس بادشاہ نے اس انسانی مشینری کو بنایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسانی مشینری کس طرح اچھی چلے گی تو صادق مسلوک نبی کا ہر فیصلہ جس طرح آخرت کا اجر اور ثواب کا مستحق بندہ ہو جاتا ہے میری تحقیق یہ ہے کہ اس میں دنیاوی بھی مفاد ہوتا ہے روزے کے اندر بڑا اجر ہے ثواب ہے لیکن کسی سمجھدار ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ روزہ کئی بیماریوں کا دوا ہے مسوا کئی بیماریوں کا دوا ہے روز میں آپ مسواک بھی کریں تیل بھی لگا سکتے ہیں سرما بھی آنکھ میں لگا سکتے ہیں اگر بھول چوک سے کوئی آدمی کھانا کھا لے پانی پی لے تو اس سے بھی اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اپنے خیال سے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے کھانا پینا شروع کر دے بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تیل لگانے سے نہیں ٹوٹتا سرما لگانے سے نہیں ٹوٹتا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے گالی دینے سے روزے کے اندر نقش پیدا ہو جاتا ہے بہتان اختراع سے روزے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اگر عورتوں کو دیکھا جائے بیگانی عورت کا دیکھنا چونکہ پاس پیغمبر کی شریعت میں حرام ہے اگر بیگانی عورتوں کی طرف نگاہ کرے گا تو اس کے روزے کے ٹوٹ جانے کا اس میں خدشہ ہے تو مومن کی آنکھ پاک ہونی چاہیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہر مومن مسلمان اپنی آنکھ کو حرام سے محفوظ رکھے یہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں میاں ہم کو بدنیتی سے تو نہیں دیکھ رہے جو چیز حرام ہے اس میں نیت کا سوال نہیں ہے شراب کا پینا حرام ہے پیشاب کا پینا حرام ہے نیک نیتی سے کوئی پیشاب پی لے پھر بھی حرام ہے بد نیتی سے پی لے پھر بھی حرام ہے جب بیگانی عورتوں کا دیکھنا بڑا پیغمبر کی شریعت میں حرام ہے تو ہر حال میں حرام ہے یہ میرا باز نہیں میرا فیصلہ نہیں بہت پیغمبر کا ارشاد گرانی ہے جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدنیا میں آنکھیں سنا کرتی ہیں ہاتھ سنا کرتے ہیں پیر سنا کرتے ہیں میں حدیث کا لفظ ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ کئی بار میری تقریریں سن چکے ہیں میرے کچھ دنیاوی اثرات مقاصد نہیں تھے نہ کسی سیاسی جماعت سے میری آمد رفت ہے نہ مجھے اقتدار اور کرسی کی ضرورت ہے نہ میں اپنے بچوں کے لیے کسی عہدے کا طلبگار ہوں میرے دو بچے اللہ کے فضل سے دینی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں وہ دو تین سال عربی مدرسے میں پڑھاتے رہے اب میں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تم دین کا پیغام امت رسول تک پہنچاؤ باقی ایک میرے بچے حافظ عبد الطیف وہ عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں اگر میری زندگی میں وہ پڑے ہوئے میں یہ علاقے کر چکا ہوں کہ ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دلواؤں گا تجارت بھی میرے سامنے ہے کالج بھی میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ سارا نظام دنیا کا چونکہ عارضی ہے دنیا کی روٹی کی ضرورت ہے لیکن زیادہ ضرورت آخرت کی روٹی کی ہے کیونکہ یہاں تو پچاس سال رہنا ہے ستر سال اور مالے کی آمد میں موت مر جائے گی ذبح ہو جائے گی وہاں کھانا کہاں سے لیں گا آخر آخرت کی روٹی کے لیے بھی تو کچھ محنت کرنی چاہیے بڑی زندگی میں ہم وہاں پانی کہاں سے لائیں قیامت کے دن میں زمین تانبے کی ہوگی سورج سر پہ ہوگا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ کی قسم ہے کہ رب کی رحمت کے سوا سایہ نہیں آخر وہاں بھی تو ہم نے جانا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ اصول دین تین ہے توحید رسالت اور کیا مت شاید یہ مسئلہ اکثر لوگوں کے سامنے کبھی نہ آیا ہو یہ قیامت پر ایمان لانا یہ اصول دین میں سے نماز روزہ حج زکات یہ فرائض ہیں یہ اصول دین نہیں ہیں اصول دین توحید رسالت کیا مت آدمی قیامت پر یقین نہیں رکھتا اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی آپ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ حضرات ہیں آپ کو ایک شکایت رہتی ہے کہ کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے ملک میں کیسا نظام آئے تو اسلام ایک ہے اسلام نہیں ہے پانچ پیغمبر کی مقدس تعلیم بھی موجود ہے جو اسلام حضور لائے پاک پیغمبر نے جس اسلام کی تعلیم دی رحمت العالمین نے جو مثال جمع تیار فرمائی جو اسلام پاک پیغمبر کے دور میں موجود تھا وہی ملک میں آ جائے مسئلہ سارا حل ہو جائے گا تقریب کار لوگ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اسلام نہ آئے یہ فکا جعفری والا نعرہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت نہیں تھا لیاقت علی خان کے دور میں فکا جافری کا مطالبہ نہیں کیا گیا جنرل غلام محمد کا اقدار تھا کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی ایوب خان کے دور میں یا خان شیعہ کا اقدار تھا کسی نے یہ نہیں کہا کہ فکا جعفری نہ کرو اور مسٹر بھٹو کے دور میں بھی یہ مطالبہ نہیں ہوا یہ مطالبہ اس وقت شروع ہوا جب جنرل ضیاء الحق نے اسلام کے نافذ کرنے کا اعلان کیا کہ چار کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو شیم نے دیکھا کہ اب اسلام آنے والا ہے اس کو بریک لگانی چاہیے کہ چور کا ہاتھ نہیں کٹے گا زکات ہم نہیں دیں گے یہ رفتار اس کی تیز ہو گئی اس بات کی اور ہماری انتظامیہ جانے اس بات کو نہیں سمجھ سکتی یا ماجرا کیا ہے کہ وہ اسلام آباد گئے سیکٹریٹ کو انہوں نے ڈرا کیا چور کے ہاتھ کاٹنے کی جب بات ہوئی تو شیو نے کہا ایسا نہیں ہوگا زکات دو شیو نے کام نہیں دیتے یہ کیا بات ہے حکومت سے محاذ آ رہی کیوں ہے ہماری قرآن اور حدیث والی ڈیری تو لکھی جاتی ہے کہ یہ مولوی بڑے خطرناک ہیں سر کا وارانہ پاتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فرقہ وارانہ بات کرن کی ہوتی ہے میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ پانچ پیغمبر کی مقدس تعلیم کتاب اور سنت کی تبلیغ یہ فرقہ وارانہ تبلیغ نہیں ہے فرقہ وارانہ تبلیغ وہ ہے جو پانچ پیغمبر کی تبلیغ کے خلاف ہو فرقہ وارانہ مسئلہ وہ ہے جو پانچ پیغمبر کی مقدس تعلیم میں نہ ہو ہماری بے ڈیری افسران تک پہنچائے لیکن پہنچا ہے وہ تو لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ آئے اس کے خلاف پرچہ کرے وہ پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے یہ فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ جس طرح ایک دکاندار سارے دن دکان پر رہا گاہک نہ آئے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں گھر جا کر بیوی کو طلاق دوں گا ورنہ سب پروپ تو ضرور کروں گا تو جب گھر پہنچا تو بیوی کو کہا کہ کھانا پیار ہے اس نے کہا جیا ہاں، پیار ہے بسترا میرا بچھا ہوا ہے اس نے کہا جیا ہاں، بچھا ہاتھ دھونے کے لیے پانی گرم ہے اس نے کہا جی ہاں پانی گرم کر بسترے پر جا کر بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ بہت جلدی گی اب اس کو مارنا تو ضرور ہے تو آسمان کی طرف جب دیکھا تو ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر بازار ہے یہ سفید سفید سا دکھائی دیتا ہے اوپر یہ بازار ہے تو بیوی کو کہا کہ تم مجھے قتل کرانا چاہتی ہے اس نے کہا خدا کا بندہ کہ کیا کہہ رہا ہے نہیں بس تم مجھے قتل کرانا چاہتی تھی یہ آسمان پر بازار ہے فرشتے چلتے پھرتے ہیں مشقیں اٹھاتے ہیں اگر کوئی مشق گرے تو میرے اوپر آ کر گرے گی میں تو مر جاؤں گا بس پھر اس کا مرنا شروع کر دیا اب جو لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ قرآن حدیث پڑھنے والے علماء قرآن حدیث کا مسئلہ نہ کر سکے ان کا کوئی ہمارے پاس ادا ہے ورنہ آپ سوچیں کہ ہم نے حکومت سے کبھی محاذ آرائی کی ہے آخر کیا بات ہے جو لوگ آئے دن حکومت سے ماہد آرائی کرتے ہیں ان کا فیصلہ نہیں مانتے زکات کا جو جنرل صاحب نے اعلان فرمایا کسی دیوبندی بریلوی آل حدیث نے حکومت سے محاذ آرائی کی ہے کہ ہم زکات نہیں دیتے ساری جماعتیں متفق ہیں اور ایک بات میں آپ کی خدمت بیان کروں شیوں کے نزدیک بھی زکات فرض ہے شیعہ زکات کے قائل ہیں لیکن شیعوں کے نزدیک سنی پر ان کی زکات نہیں لگتی کہ کوئی سنی کا ناسبی ہے یہ ناسبی کتے سے بھی بدتر ہیں و زنا سے بھی بدتر ہیں اور ان کی موت کتابوں میں ہے کہ ابو بکر عمر ہر دو کافر بوتن ہر کے شرح دوست دارت کافر است ابو بکر عمر دونوں کافر تھے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر چونکہ ہم ہیں کافر ساری کائنات کے سنی کافر ہیں بے بریلوی برے آل سارے تو حکومت کو یہ زکات دیں حکومت عربی مدارس کو دے گی وہاں قرآن کے طلباء پر خرچ ہوں گی اکثر قرآن پڑھنے والے سارے قرآن حفظ کرنے والے سنی ہیں ان کی زکات تو ناجائز ہو جائے گی سنیوں کی زکات البتہ ملنگ پر صرف کی جائے یہ تو ہو جاتی ہے کہ سنی بالکل پکے ہیں یہ پاکستان کے شیعہ زکات دیتے نہیں لیتے ہیں زکات کے بھی داس مقامات پر شیعہ یہ ساری باتیں ہمارا دماغ ان کو نہیں سمجھ سکتا اب میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں پیغمبر کی شریعت کے مطابق بیان کرتا ہوں حضور نے فرمایا لوگوں یہ زکات تو خد من اگنی آئے ہیں مت ردو اناف ہو کر آئے ہیں جن کے دولت مندوں سے زکات لی جائے ان کے فوکرا کو دی جائے یہ رحمت اللہ عالمین کا ارشاد گرانی ہے ڈیری والے صاحب یہ الفاظ مجھ سے تقریر کے بعد لکھوا لیں کہ پانچ پیغمبر صادق مسروک نبی کا ارشاد ہے رحمت اللہ عالمین کا فیصلہ ہے کہ تو خاز من ازمیا ہند جن کے دولت مندوں سے زکات لی جائے ان کے آپ کو دی جائے جب دولت مند زکات دیتے نہیں تو ان کے فوکرا ملنگ لیتے کیوں کی یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے اخبارات میں آیا ہے کہ ان کے مطالبات وہ یوم تشکر انہیں منایا آج میں کراچی سے آیا ہوں تو وہاں کے لوگ بھی بیان کر رہے تھے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جا رہے ہیں قلبی طور پر تو میں ان باتوں کو نہیں مان سکتا کہ حکومت جلوس کا حال دیکھ چکی ہے جلوس کی وجہ سے کچھ عرصہ ہوا کراچی میں جو فساد شروع ہوا آج تک جاری ہے جلوس کا نتیجہ یہ بھی کوئی غور کرنے کی چیز ہے کہ لائسنس نہ ہوں ہم کو آزادی ہو جب چاہے جہاں چاہے جس شہر اور قصبے بستی محلے میں چاہیں ہم جلوس نکالیں ہم کو کھلی اجازت ہو حالانکہ فقہ جعفری میں شیعہ کتاب میں علم گھوڑے کے جلوس کا ذکر تک نہیں یعنی آخر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے ادھر مطالبہ ہے فکا جعفری کا دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ پابندی ختم کر دی جائے آخر اسران ہمارے ساتھ رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے یہ خمینی کا ملک تو نہیں ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار آدمی کو بغیر سوچے کہ خمینی نے گولی کا نشانہ بنا دیا پچاس ساٹھ ہزار آدمی کو اور چھ لاکھ آدمی اپنی بے تدبیری سے ایران کے خمینی نے قتل کرا دیا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قتل ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ سارے شیعہ اور یہ اخباری نمائندے لکھتے ہیں امام خمینی روح اللہ حجت اللہ حتیٰ کہ وہاں کلمے میں بھی ساتھ ملا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خمینی روح اللہ میرے پاس مسالہ ہے اب روح اللہ امام خمینی حجت اللہ تہران میں سنت کو ایک مسجد کی اجازت نہیں دیتے یہاں ہماری حکومت پاکستان اگر ان کے جلوسوں پر غور کر رہی ہے وہ کس قسم کا غور ہے اس قسم کا غور ہونا چاہیے کہ فقہ جعفری میں کیونکہ جلوس کا تذکرہ نہیں بارہ اماموں میں سے کسی امام نے نہ جلوس نکالا نہ نکالنے کا فرمایا آج ان جلوسوں کی وجہ سے پاکستان کی فضا مقدر ہوتی ہے امن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کراچی میں جو آگ لگی آج تک نہیں بچھی اب بھی وہاں کئی علاقوں میں وہاں کرفیو لگا ہوا ہے جھگڑا ہے فساد ہے یہ ساری شیعہ کے جلوس کی مہربانی ہے اب شیعہ جو حکومت میں گھسے ہوئے ہیں وہ میری تقریر قتل برداشت نہیں کرتے باقی جو سنی ہیں ہمارے پاس ہر ایک بار وہ تو مست پیالہ وہ مرے ڈھامے جیوے ستھرا جھول تپاسے پیوے وہ اپنا ممبر اللہ کا سلام مرادہ حاصل ٹھیک ہے انہیں کیا سوچ رہے ہیں کا ممبر کا ممبر بن گئے اللہ خیر سے باقی فرق کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ظفر اللہ مرزئی ہمارا وزیر خارجہ تھا ہر ممالک میں حکومت کا کام بھی کرتا ہوگا لیکن وہ مرزیت کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ کرتا تھا مظفر القلبا شیعہ جب وزیر اعلی تھا مغربی پاکستان کا تو جلوس کے دن گھوڑے کی باغ خود تھامتا تھا جلوس میں باقاعدہ چکر لگاتا تھا گھوڑے کی باغ تھامتے تم سنی میں سے کوئی ہو کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے جلسے کا صدر بنے اہتمام الزام کرے تم میں سے نہیں ہم جی ملازم آدمی ہیں ہمارا دل سے کیا ہے ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ جلسہ کس نے کرایا ہے یہ لڑکے سڑکے ہیں منڈے سنڈے ہم کو تو پتہ نہیں خان صاحب کے ایسے آدمی نہیں جن کا کام کبھی نہیں کیا لا حول ولا اللہ کے بندو سوچو سنیے سوچو کہ جب تہران میں ہم کو ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں مسجد حضور نے بنائی حضور نے بنانے کا فرمایا پچھلے جمعے میں نے آج کیا تھا کہ وہاں عیسائیوں کے گرجے ہیں ہندو کے مندر ہیں سکھوں کے گرودوارے ہیں مجوسوں کے آتش کجے ہیں یہودوں کی عبادت گاہیں ہیں لیکن مظلوم سنی کی تہران میں آج تک ایک مسجد بننے کی اجازت نہیں مل سکی نہ توقع ہے حالانکہ مسجد حضور نے بنائی حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا حضور نے خود تیار فرمائی اپنی مسجد کی تعمیر کی اینٹیں اٹھائیں حضور کی انگلی زخمی ہو گئی تو پاک پیغمبر مسکرا رہے تھے فرما رہے تھے کوئی حرض کی بات نہیں ہے اللہ کے راستے میں یہ انگلی زخمی ہو گئی ہے میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد بن اللہ بے چل چند جو اللہ کا گھر تیار کرے گا مسجد تعمیر کرے گا اللہ پاک اس کا گھر بہش میں تعمیر فرمائیں گے خدا ون قدوس مسجد بنانے والے کا گھر بہشت میں تیار فرما رہے ہیں یعنی اتنی بڑی لےکی ساکت عزما یہ تازیے کا جلوس گھوڑے کا جلوس علم کا جلوس میں نہ فرد ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ کسی امام نے نکالا نہ نکالنے کا فرمایا اب بات یہ ہے کہ کئی مہینے شیوں کو گزر گئے تاہی چلائے ہوئے ہم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے لیکن حکومت کی سرد میں ہی جانے کے اندرونی طور پر کیا بات ہے عالم الغیب تو ذات خدا کی ہے ہم نے تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو اس لیے بور دیے تھے کہ جنرل صاحب اسلام کے متعلق فرما رہے تھے کہ میں اسلام کے لیے کوشش کروں گا اب کافی دن ہو گئے ممبران بھی وہاں پہنچ گئے لیکن وہ ہمارے اسلام والے مسئلے کے متعلق تو ہم کو پتہ نہیں کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سنا ہے کہ فی کا جافری اور شیعہ کے مطالبات پر ہم دبدانہ غور ہو رہی ہے وہ غور خوض والے کون ہوں گے میں تو جانتا پہچانتا نہیں ہوں کیونکہ میں سخت مصروف ہوں کل شام کو کراچی سے روانہ ہوا وہاں علماء کو کچھ پڑھانے کے لیے میں گیا تھا ہر سال جایا کرتا ہوں اور صبح سویرے وہیں سے آیا اب یہاں ہمارے دار مبلغین میں جو علماء حضرات آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں تنظیم اہل سنت کے دفتر میں ان کو میں نے ان شاء اللہ تعالی جمت الوداع تک پڑھانا ہے تو میں اکثر یہ دینی دنیاوی لوگوں سے کوئی زیادہ تعارف آمد رفت نہیں رکھتا تو مجھے فرصت فراغت نہیں اور خوج کی جائے یہ میری ڈیری پہنچنی چاہیے کراچی کا جو جلوسوں کا نتیجہ نکلا ہے وہ حکومت اپنے سامنے رکھے یہ ممبر صاحبان تو شاید نئے آئے ہوں گے لاہور میں جلوس کا جو نتیجہ نکلا تھا جنگ میں نکلا جو نتیجہ احمد پور شرکیہ کی مسجد میں نہٹھے نمازی کو گولی ماری گئی پور کے مہاجرین نہٹھے مفلس ناداروں کے چھتیں توڑ کر ان کو گھر میں جا کر قتل کیا گیا یہ جلوس کی مہربانی تھی ڈیرا خاصی خان میں فساد چوٹی میں فساد چکوال میں فساد ہر ان جلوسوں کی وجہ سے جو فساد ہوتے ہیں ان کو بند کیوں نہ کر دیا جائے یا فکا جاتی میں بھی ان کا ذکر نہیں کسی امام نے کوئی جلوس تعزیے کا نہ نکالا نہ نکالنے کا فرمایا اگر دنیا کا کوئی متحد شیعہ ثابت کر دے تو حکومت دار مجھے تختہ ایک لٹکا دے قرآن گواہ ہے میرا خون معاف ہے جب پاکستان کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد تمام مکاتب فکر کے علماء کا فیصلہ وہ حکومت سامنے رکھے ہم کو تو قرآن حدیث پڑھنے کی کھلی آزادی مسجد میں یہاں نہیں ہے انگلینڈ میں گیا وہاں کوئی پابندی نہیں تھی جنوبی افریقہ میں نے دورہ کیا کوئی ڈیری لکھنے والا نہیں آیا ان کے ہی اپنے فساد تھے کالو اور گوروں کے وہاں لیکن میری تقریر میں کہیں فساد نہیں ہوا پھر زمبیا کا میں نے دورہ کیا زمبابے کا دورہ کیا کنیا کا دورہ کیا مجھے کھلی اجازت تھی بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ تم یہاں رہ سکتے ہو میرے پاس ٹائم نہیں تھا چند دن میں نے وہاں دورہ کیا آج کچھ دن وہاں علماء کو جنوبی افریقہ میں پڑھایا پھر میں حجاز مقدس واپس آ گیا وہیں سے عمرہ کر کے جلد آیا پچھلے سال بھی میں حجاز مقدس گیا تھا اس سے پچھلے سال بھی گیا تھا پچھلے سال بھی گیا تھا اس سال بھی دوستوں نے ایک ملک کا ویزا بھیجا لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ یہاں فکا جعفری پر غور خوش ہو رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں اگر مجھ پر سوال ہو کہ جب تمہارے ملک میں فکا جافی پر جب غوث خوش کر رہے تھے تم کہاں تھے ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا اگر رب العزت مجھ پر سوال کریں کیا تم قرآن کے وفادار نہیں تھے نبی آخر زبان کے شیدائی نہیں تھے تم پاکستان کے وفادار نہیں تھے کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جب ہو رہا تھا کہ کتاب و سنت کے نظام کو پس پشت ڈال کر فقہ جعفری کی باتیں ہو رہی تھی فقہ جعفری کے شیعہ بھی قائل نہیں ہے اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے اس کے کوئی مسئلے بھی نہیں ہے یہ قرآن میرے سر پر ہے شیعہ جس فقہ جعفری کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ گیارہ اماموں کے دور میں یہ فقہ جعفری کبھی نافذ نہیں ہوئی نائلی کے زمانے میں شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے نہ علی کے سامنے میں نافذ ہوئی حضرت علی حالانکہ مثالی بہادر تھے ضرورت مند تھے اللہ کے شیر تھے طاقتور وقت لوگ تھے شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی جب وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے کہا میں نہ قرآن پر عمل کرتا ہوں نہ حدیث پر عمل کرتا ہوں ل تفرہ جنگی میری پارٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی میں لہذا یہ تراوی کو بند بھی نہیں کرتا اور نماز کو بھی اصلی طریقے پر جاری نہیں کرتا صحیح وضو کی ترویج بھی نہیں کرتا جنازے کی پانچ تکبیر میں بھی جاری نہیں کرتا لطفرہ کاننی چندی میری بات ہی مجھ سے جدا ہو جائے گی یہ قرآن میرے سر پر ہے شیعہ کی بہت پر کتابوں میں یہ فیصلہ ہے آپ عدالت میں مجھے لے جائیں لکھو پرچا ہونا چاہیے اس پر کیسی تقریریں کر رہا ہے ملک میں جو فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کیوں اقدام نہیں کیا جاتا باقی میری ڈیوٹی ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا کی مقدس تعلیم کا پرچم لہراؤں گا باقی جس قسم کی کوئی تکلیف مجھے پہنچائے اس کو حق ہے پہنچا لے میرا متمع نظر ہے کہ اللہ کی بڑی عدالت میں میں سرخرو ہو جاؤں شیعہ کے عقیدے کے مطابق گیارہ اماموں کے دور میں فکا جافی نافذ نہیں ہوئی حتیٰ کہ خمینی نے لکھا ہے کہ محمد رسول بھی کامیاب نہیں ہو سکے اپنے مشن میں مادی کامیاب ہوں گے چلو مسئلہ ختم جب ان کے عقیدے میں حضرت علی جیسے جری اور اصل قرآن کو نافذ نہیں کر سکے افسوس ہے کہ گرمی بھی شدید ہے آپ حضرات کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہے مسئلے بھی نہایت ضروری ہے آخرت کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہوگی وہ قرآن کے متعلق چونکہ شیو کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن پورا قرآن نہیں ہے اصل قرآن غار میں امام مہدی کے پاس ہے جب وہ آئیں گے لے آئیں گے قرآن کے حاشے پر ایک مقام پر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت علی کے سامنے پڑھا و تل ہنگ جس طرح موجودہ قرآن میں ہے و تل ہنگ تو حضرت علی نے فرمایا تلح کا کیا موقع ہے یہاں تو تھا ہاں نہیں ہے ہے پھر آگے حاشے پر لکھتے ہیں کسی نے عرض کی حضور اسے بدل کیوں نہیں دیتے جب یہ قرآن میں لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو تبدیل فرما دیں آگے تعلیم یافتہ حضرات توجہ فرمائیں حضرت نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا آج جس کا موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی صلاح کر کے حوام الناس کو حیضان میں لایا جائے ایما علیہ السلام نے یہ حق مخصوص امام مہدی کا ہے کہ قرآن مجید کو اسی حق پر پڑھائیں گے جس حق پر وہ زمانہ رسول خدا میں پڑھا جاتا تھا آج اس کا موقع نہیں کہ قرآن کی ہم اصلاح کریں لوگوں میں حیجان پیدا ہو جائے گا ماشاء اللہ آپ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہم کو وقت نہیں دیتے حضرت علی جیسا اللہ کا شیر بہادر دیے مثالی مومن جرت مند فطری خیور قرآن جیسی مقدس کتاب کی اصلاح نہیں فرماتے کہ لوگوں میں حیدان پیدا نہ ہو جائے یہ شیوں کی فقہ جعفری قرآن سے زیادہ عظمت والی ہے یہ پاکستان کے شیعہ علی سے زیادہ بہادر ہیں یہی نقطہ تو کوئی ہم کو سمجھا دو یہ شیعہ ملک کی فضا کیوں مقدر کر رہے ہیں ملک کے حالات لوگوں کے سامنے ہیں غیر شمار مسائل اندرونی مسائل بیرونی مسائل حکومت اسلام کے لیے محنت کرتی لیکن شیعہ یہ ہمیشہ حکومت کو پریشان کر دیتے ہیں اور حکومت ان کو تو کچھ نہیں کہتی وہ ہم کو پریشان کر دیتی ہے یہ دیکھو یہ نقطہ بھی دیکھو یہ بات بھی سمجھو جو مہا درائی کر رہے ہیں ان سے کوئی معاوضہ نہیں سٹریٹ کا گھراؤ کیا تقریباً چوبیس گھنٹے نظام معطل ہو گیا کوئی پتہ نہیں کہ ان سے کوئی معاوضہ کسی نے کیا یا نہیں کیا اور میری صدر کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ سولہ ایف جو لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے جنرل ضیاء الحق امریکہ سے لائے ایک دفعہ کوئی آدمی اس کو بھی اغوا کر کے لے جا رہا تھا لاکھوں ٹوٹے پوری مہارت نہیں رکھتا تھا ہماری حکومت بھی بڑی پریشان ہوئی پھر تدبیر کی گئی اس کے بیوی بچے سامنے لائے گئے یا خدا سے ڈرو کیا کر رہے ہو لیکن وہ چلا نہیں سکا پھر وہ امریکہ کے کسی مہر نے کوئی تدبیر کی تو پھر اس آدمی کو پکڑا دیا اس کے متعلق سٹیج پر یہ بات آنی چاہیے وہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس کو لٹکایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں یہ ہے نسخہ سدری ہے خدا بہتر جانے صحیح نہ ہو لوگ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہنگامے وغیرہ آئے دن وہ تو آپ کے سو گرفتاریاں دے رہے ہیں فکا جعفری حضرت علی جو فکا جعفری نہیں نافذ کر گئے حضرت حسن حسین نہیں نافذ کر گئے ویسے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت علی تو وقت کے بادشاہ تھے باقی حضرات تو برسر اقدار نہیں آئے حضرت امام محمد باقر جعفر صادق یوسا کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری نے یہ فقہ جافی نافذ نہیں کی دوسری بات یہ ہے ماشاء اللہ آپ بصیرت والے لوگ فہم و فراست والے لوگ تعلیم والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ فقہ ہوتی ہے مجتہد کی حضرت ابو حنیفہ مجتہد ہیں ان کی فقہ ہے حضرت امام مالک مجتہد ہیں ان کی فقہ ہے امام شافی مجتہد ہیں ان کی فقہ ہے حنبل ملتے ہے ان کی فکر ہے یا ہر صادق شیعہ عقیدے کے مطابق ملتے نہیں یہ امام معصوم ہیں یہ نبی جیسے ہیں تو ان کی فقہ کا کیا مانا اگر ان کی فقہ ہے تو علی کی فکا کیوں نہیں حسن حسین کی فقہ کیوں نہیں یہ علمی نکتے ہیں آپ حضرات کو تو ٹائم نہیں ملتا میں تو بالکل فارغ ہوں رات جو گاڑی پر سوار ہوا وہ سلیپر کی ٹکٹ تھی تو میں کتاب پڑھتا رہا مسئلے سوچتا سوچتا سوچتا پھر سو گیا پھر روزے کا ٹائم آ گیا پھر روزہ میں نے رکھا تو کھانا شانا بھی اللہ کے فضل سے وہاں میسر آ گیا بلکہ دو تین اور آدمی کو بھی میں نے روزہ رکھایا میں گیا کہ نے روزہ رکھا ہوگا ورنہ کھانا تو میں نے ان کو کھلایا ہے وقت ان کو جگایا ہے کہ میاں روزے کا ٹائم ہے چلو کھانا کھاؤ تو ایک آدمی کا کھانا نہیں ہے میں نے کہا کھانا ہے وہ دیکھو دسترخواہ ہم نے لگا دیا گاڑی میں اور ان کو کھانا کھلایا اللہ کے فضل سے کھانا وہاں بہترین پہنچ گیا گاڑی میں تو حدیث پاک میں آتا ہے رزق اس طرح پہنچتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے باقی یہ مسئلہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو عمدہ جمعہ میں بیان کروں گا کہ سفر میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے نماز پوری نہیں کر سکتا ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی میں پوری کر لینی چاہیے باقی یہ تیری نبی صاحبان امید ہے کہ یقیناً ہوں گے یہاں رمضان مبارک میں بھی یقیناً ہوں گے وہ ڈیری لکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے مطالبات ہیں جو کراچی کی پریس کانفرنس میں میں نے صحافیوں کے سامنے بیان کیے یہ ہمارے مطالبات کہ ملک میں اسلام کا نظام آئے اگر موجودہ حکومت نظام مصطفیٰ نافذ کرے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور حکومت کے ہم ساتھ ہیں اگر حکومت نے فیفا جعفری کے مسئلے ہمارے اوپر مسلط کیے تو ہم تحریر چلائیں گے جان کی باری لگائیں گے پاکستان میں فقہ جعفری کے ان من گھڑت قوانین اور ضوابط کو نافذ نہیں ہونے دیں گے ہر بات میں وہ فرقہ والیت کے مطالبے کر رہے ہیں کبھی حکومت کو کہتے ہیں کہ ہماری دینیات علیحدہ کرو جب ہم بھائی بھائی ہیں دین اسلام ایک ہے تو جدا دینیات کا کیا مانا پھر وہ زکات ہم نہیں دیتے چور کا ہاتھ نہ کٹے پھر وہ فلاں چیز ہماری علیحدہ کرو فلاں یہ فرقہ واریت کے مطالبے نہیں ہے یہ ملک کو کمزور کرنے والے مطالبے نہیں ہیں اگر یہ چیزیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں حکومت اسلامی نظام کے لیے صرف محنت کرے بس اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں نظام و مصطفیٰ کو ناخل کر دیں اللہ نفرت کرے گا ملک کے سارے مسئلے اللہ کی امداد سے حل ہو جائیں گے باقی اگر اگر ہماری حکومت ایسے لاشانی مطالبات پر خوف